ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سارا علیہ السلام کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا کیا یہ فرمایا کہ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر یہاں آئے ہیں بادشاہ نے آپ سے پچھوا بھیجا کہ ابراہیم یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے پھر جب ابراہیم علیہ السلام سارا علیہ السلام کے یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا میں تمہیں اپنی بہن کے آیا ہوں خدا کی قسم آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے چنانچہ آپ نے سارا علیہ السلام کو بادشاہ کے یہاں بھیجا یا بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس گیا اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھیں انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر اتنے میں وہ بادشاہ تھرایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھس گیا ایرج نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف پڑا حضرت سارہ علیہ السلام وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی تھیں اور یہ دعا کرتی جاتی تھیں اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر چنانچہ وہ پھر تھرایا کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت سارا علیہ السلام نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا آخر وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے یہاں ایک شیطان بھیج دیا اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور انہیں آجر حضرت حاجرہ بھی دے دو پھر حضرت سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو سترہ